اور کسی قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے مل جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ السلاط والسلام ہے حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے کتنے مقدس لوگ ہیں یوسف علیہ السلاط والسلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاط کے تو کس قدر بابرکت خاندان ہے حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے شیطان کے مکرو فریب نے حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کو دکھ پہنچائے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا حسد کھایا تو سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام کرتوجہ پھر ہماری طرف مائل رہے پروگرام بنایا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے گیارہ ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں اور آئی تو ہوں لی ساجدی مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں <clears throat> جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے تو فرمایا کا ارارق او اور میرے بیٹے یوں السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا کئی کا وہ مکر کریں گے تجویزیں بنائیں گے شیطان بڑا کلم کلا دشمن ہے وہ انہیں ابھارے گا وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر چنانچہ برادران یوسف کو پتا چل گیا خواب کا انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شرکت اختیار کر لی قرآن کہتا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن صبح مبين لکی یعنی لگی ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی ایسا کوئی پروگرام بناؤ ایسی کوئی تجویز بناؤ ایسی کوئی تقدیر بناؤ جس سے یوسف علیہ چلا اسلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے کہنے لگے او لو یوسف قتل کر دو قتل کرنے کی بات کہتے من بعده قوما جاتی ہم نے کو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے اللہ اکبر جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے ہر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں پیغمبر کا قتل ہے نبی کا قتل ہے نبی کے بیٹے کا قتل ہے لیکن وہ کہتے ہیں کو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے قال تک تو لو تقتلوا يوسف ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے ہیں مارا ہے بھائی کو مارنا اچھا نہیں باپ تمہارا ایک ہے اس طریقے سے بال کا اگر دو ہے تو بات کوئی نہیں اس لیے مارنا اچھا نہیں کو کی گیا یل اگر تم ان کو نظروں سے سہ بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے دشمن بنے ہوئے تھے پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رہنا بالکل غیر مناسب ہے قائدے کے خلاف ہے مروت کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے سے امادہ ہو جائے وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے نبی کا غلام ہے کہتے ہیں میرا معاملہ کب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے خدا کا گھر ہے خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں لیکن تجھے اگر کوئی سو مرتبہ توڑ دے اور سو مرتبہ گرا دے سو مرتبہ بنائے مجھے اتنا غم نہیں ہوتا مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناک خون بہانے سے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہنے لگے ہم تو ساتھی یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں میرا پیارا بچہ ہے میں تمہارے ساتھ لے جانے دوں گا بیٹھ گئے نہیں جی یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا اس کے بغیر جی نہیں لگے گا ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اس کی برابر حفاظت کریں گے علیہ اسلام نے اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے رات سے ہی میں علیہ السلام کو اسلام کو تماچے مارنے شروع کر دی ہے کانٹے سے بونے شروع کر دی ہے دکھ دینے شروع کر دی ہے سگی بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو تمہارا ماجا بھائی ہے نہ مارو شکل پہ تماچے مارے ہیں کام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا قرآن کا ہے تو بے ہوش ہو گئی اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے مقام خدا بند عالم کے یہاں سے ملتا ہے عزت کا بھی ذلت کا بھی اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں جس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی ہو سال نہ کرو تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو تم یوں سمجھتے ہو اس کا بارش کوئی نہیں تم نے آپ میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں کنویں میں دھکا دینے لگے آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے میری لبوت آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے یوسف علیہ السلاط السلام کنویں میں تشریف فرمایا الہ العالمین اب میرا کون ہے کون مجھے باہر نکالے گا آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا تو آپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے میں سارا انتظام کر لوں گا میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا سیدنا یوسف علیہ السلاط السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا کافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور کافلے والے آئے پانی کی ضرورت پڑی کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں آ کر کے کافلے والوں نے کنویں میں چاپ سے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے ہو رہا کنویں میں روشنی ہو رہی ہے کہنے لگے کو غلام والوں آؤ آپ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں لون کھاتا یوسف علیہ السلام اسلام کو باہر نکال لائے شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شہ مل گئی لیکن بے قدرے پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں یہ تو کوئی عجیب و غریب شہ ہے شاید انسان بھی لاؤ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ سالما نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی بسا میں کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے تو قافلے والوں نے یوسف علی السلام السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی خرید لو جتنے خریدنا ہے چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں جو دیکھتا ہے وہی میں خرید لو ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوٹ کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی کہنے لگی میں یوسف علی سلام کو خریدنے آئی ہوں ارے تجھے کون دے گا تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں سوٹ کی آنٹی لے کر یوسف علی السلام کو خریدنے آئی ہے کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں لیکن میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری حسرت ہے قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ کم سے کم سوچ کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی ملا تھا یا نہ ملا تھا لینے تو آئی تھی جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی یوسف علیہ السلام تو سلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئی نہ دیکھا شیشہ دیکھا اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے اتنا چمال پلا کر اتنا حسین اور اتنا خوبصورت سروا سے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری, میری اس آکر کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں اکریمی متوا ہوا سارا پانا اب لگتا کہ وہ غلط میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی میں اپنی اولاد بنا لوں گی میں اپنا بچہ بنا لوں گی میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی مجھے دے دو خرید کر لے گئی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں بڑے مزے رہیں گے شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی قرآن عزیز کہتا ولن حکم جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی چار چاند لگ گئے جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی سیاہ پاسی شروع کر دی چاروں طرف سیاہ ہی سیاہ ہے روشنی ہی روشنی ہے عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی اللہ غنی یہ نہ سوچا میں ماں بنی ہوئی تھی بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا میرے لیے ہرگز مناسب نہیں یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے تالے کوبل جنگلے لگاتی جاتی ہے یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے اطمینان ہے سمجھ رہے خدا جانے کس وجہ سے آج جنگلے لگ رہے ہیں کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا اس پہ ڈال رہی ہے پتھر کا بنا ہوا بت تھا اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے میرا یہ خدا ہے میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں پرستش کرتی ہوں مجھے شرم آتی ہے خوشبرا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے شاہ شادی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرم شار اور مرا شرم نہ آیت سفر ورتی گوار او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے تو تو ایک گوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں کوٹڑی میں کوئی نہیں وغلقت الابواب وقالت عیت لک ادھر میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں کیوں تجھے اندر لائی ہوں میری بات کو کب سمجھے گا ادھر جلدی میرا کہنا مان میری ساتھ حرکت کر اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ ہو یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تم شیطانیت سے اترائی العالمین کوٹڑی ایک نہیں تو یہ تو سات کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے ملک اس کا اقتدار اس کا حکومت اس کی برادری اس کی اس کا قبیلہ اس کا پولیس اس کی حکومت ان کی مجھ غریب کا کوئی نہیں پہلے لگی کھڑا ہو جا جلدی کر ادھر آؤ یوسف علیہ السلام اسلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا اللہ وہ میرے پروردگار کنبا میرا نہیں قبیلہ میرا نہیں وطن نہیں خاندان نہیں پردیسی ہوں اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے میرا دنیا میں کون میرا کون ہے یا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تیری پناہ چاہتا ہوں مولا نبوت کی حفاظت فرما کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا اس ملک میں میرا آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ الہی یہ کوئی میدان ہے میں دوڑ کیسے لگاؤں دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں چندرے کفل بند ہیں میں نکلوں کیسے فرمایا میرے یوسف جب تم دور لگاؤ گے دور تم لگاؤ گے دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا دروازہ خدا کھول دے گا آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائے سارے دروازے میں کھول دوں گا سنا تو یوسف علیہ السلاط اسلام نے جب دور لگائی دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دور لگتی جاتی ہے آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا یہ تو مجھے بدنام کرے گا گھسیٹ رہی ہے پیچھے کو اللہ اللہ یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے اندر کو کھینچ رہی ہے اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ سامنے آئی بال بکھیر لیے روڑے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی امنگا خوا ارادا گل علی او بادشاہ اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا فوراً پلٹ گئی فوراً بدل گئی انہیں سے سیکھا ہے یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا ایسا پلٹا کھایا کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا ابھی سر بڑا حیران ہے مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور اس نے سیرت والا عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے اگر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو کچھ بولو نا کہو کچھ فرمانے لگے میں کیا کہوں غریبوں نہ دھارو بطن میرا نہیں قبیلہ میرا نہیں خاندان نہیں میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے کیا بولوں کچھ تو کہا ادھر وہ کہتی ہے اس سے کیا پوچھنا ہے اسے پھینکو جیل میں اور عذاب العلیم اس کو ایسا عذاب اس سے کھاؤ کے یاد رکھیں گے میری عزت اٹھ رہا تھا کر ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا یہ ہم لوگ اسے اسے ایسی رگڑ مارو کی یاد رکھے یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا جی تم اسے کچھ تو بولو کچھ تو بتلاؤ یہ کیا بک رہی ہے تم بھی کچھ کہو فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں خاندان میں جو تین دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ اس بچے کو پیدا ہوئے تین دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ جتنے لوگ اکٹھے تھے لگا کل ماری کی بچہ کیا کرے گا بلا ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی تم بتاؤ فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے کا میں پردیسی ہوں میرا یہاں کون ہے انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح بچے کو لایا گیا قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام السلام نے بلا کر کے بچے کے بچے کے کامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے اس کا بنتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے عجیب و غریب بات لوگوں کو اکٹھا تھا تو یوں تھوڑا تین دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں اصل معاملہ نبوت کا ہے معاملہ اصل میں نبوت کا تھا پیغمبر کا تھا خلیل اللہ کے پوتے کا تھا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا سارا مصر اور آج بچہ بولے گا جی تین دن کا بچہ بولے گا سیدنا یوسف علیہ السلاط اسلام خان کھڑے ہیں اللہ کی قدرت ہے وہ شہید ہے شاہد من اہلیہ گواہ بول رہا ہے کہتا ان کا نہ قمیص کو قدم قبل فصدقت وهو من الكاذبين کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اگر آگے سے پھٹا ہوا تو یہ عورت سچی ہے یوسف علیہ السلام کمیسو تو یہ عورت جھوٹی ہے یوسف علیہ السلام سچے ہے اب سادہ تو معاملہ ہی تھا کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی قرآن کا فلم کمیسو ہو کو تمل تو پیچھے سے دیکھا کتا سارا پھٹا پڑا ہے اور جھٹکے جو ہمارے دروازے سے نکلنے نہیں دیتی تھی نا کرتا پھٹا ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے عورتیں کان تو لونگڑی ڈال رہی ہے مرد پریشان ہے آخر تو تین جن کے بچے کا بولنا کمال ہے اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا سو فیصد صحیح نکلا انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا تین دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا تمام لوگوں نے فیصلہ سنا مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلاط اسلام کو کہتے ہیں یوسف آگا اور یوسف کوئی بات نہیں ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے سب رنگ کی کنسی مل اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ تو بڑی گناگار ہے سارا ہیلا تیرا ہے ساری ہیلا سازی تیری ہے سارا مکرو فریب تیرا ہے تماشا دیکھو ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے کشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے سیول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے مگر قرآن پوچھتا لوگوں تین دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے جتنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی بے گنا ثابت کرنے کے بعد ہی بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا گناگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے مگر تماشا دیکھو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں حکومت کی مشینری جائز نہ جائز کو نہیں دیکھا کرتی حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی طاقت کے نشے میں حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے گرو بے گناہ یوسف علیہ السلام تیل میں جا کر کے ڈال دیے ابھی مصر کی بی محلات میں بیٹھی ہے کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے چہل پہل کرتی پھرتی ہے یوسف علیہ السلام فلاح کے بارے میں مصر کی عورتوں نے گلیخا کو شرمندہ کیا تجھے شرم نہیں آتی تو یہ غلام کے پیچھے دوری پھرتی ہے اس نے کہا میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو تم اپنی آبادی کا احساس کرو تم سوچ لیا کرو دار کون ہے بے گناہ کون ہے سیدنا یوسف علیہ السلاط اسلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے ان نے کہا یہ فروٹ کھاؤ پلم آئی دیا اللہ پاک نے اتنا دمال دیا تھا اتنا حسن بخشا تھا تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے کل لاگا بسرا بسر اللہ ملک کریم جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے عزیز مصر کی دعوت کر رہی ہے تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر بازا جائے گی ان کے ملنے سے گھبرا جائے گی ان کے تلنے سے گھبرا جائے گی مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں ماں آگا بسرا اللہ مل یہ تو کوئی فرشتہ ہے یہ آدمی آئی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی سلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا جو سوچتا تھا میں تانے میڑے سے گھبرا جاؤں گی دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے پھر کہنے لگی یہ سب بات تم زندگی کا میلہ ہے میں کوئی ویسی کیسی نہیں بادشاہ کی بیگم ہوں یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا ڈراتی ہے دمکاتی ہے روب دیتی ہے جو ہوگا وہ کروں گی ساری عمر جیل خانے میں سر سر کے مر جائے گا باہر کی ہوا کو طرف جائے گا یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا محل بھی تیرا بنگلہ بھی تیرا یہ ملک بھی تیرا میں بھی تیری سب کچھ تیرا پر میری بات پہ آمادہ ہو علیہ سب السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا فرمایا اور مصر کی بیگم بات سن تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت کھیلنے کے لیے تیار ہوں میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں ربی سجن ربی سجن ابو النی ار ابو سجن میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے یاد رکھے میں نبوت کے دامن کے داغ میں آنے دوں گا میں جیل کو محبوب بنا لوں گا میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا میں کسی کی امانت میں خیالت نہیں کر سکتا میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اور واسطہ خدا تھا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال بدا بعد ما رہ پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر بھی آ سکے گا اندازہ لگاؤ اللہ کا پیغمبر ہے پیغمبر کا بیٹا ہے پیغمبر کا پوتا ہے بغیر کسی وجہ سے جیل میں پڑا ہے کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ میاں سنا رہے ہیں بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان کو ذکر کر کے لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو کسی کی شوق بازو پہ مر جاتے ہو اور تم چاہو میری نبوت جیل میں ہے جب تک میں نہ نکالنے والا کوئی میرا احساس تو یہ ہے نا اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا عمر بھر کے لیے پھر حاجت روا مشکل کشا بن گیا کرنا خدا میں ہے اگر تیری مرادوں کو پیر پوری پوری کرتا کرتا ہے ہے فقیر مزار والا پوری کرتا ہے تو پھر یہ سارے ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے بڑ پوری کرتا ہے جان پوری کرتا ہے بندر پوری کرتا ہے گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا یہ خدا کے جوکار ہیں ہے سمجھ نہیں آتی اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹن کھڑکائے تو کافر ہندو اس اس میں بت رکھ کر کو سجدا کرے تو کافر اور تجھے کھلی اجازت ہے جنگلوں کو پوجتا پھر جالوں کو پوجتا پھر پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر کھلوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر سورج اور چاند کو پوجتا پھر کسی چیز کی قبر کو پوجتا پھر تیرے لیے کھلی چھٹی ہے کچھ انصاف کرو اپنے لیے خدا بھی کیا کہتا ہوگا تیری بیوی ہے تو خامد ہے تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے تیرا ہی فکری دوست ہو رشتے دار ہو کھانا پکائے گی بستر بچھا دے گی کھانا پکا کر کے دے دے گی کپڑے دھو دے گی چائے بنائے گی اچھا اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی تو بڑا خوش ہوگا میرے دوست کی خدمت کی ہے میرے رشتے دار کی خدمت کی ہے میری عزت کا ساتھ دیا ہے اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملا ہے تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا تو کہے گا کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے خاطر سماج اور چیز ہے لیکن تیری عزت تیری آبرو تیرا بدن یہ میرا حق ہے میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے اور تو تو یہ چاہتا ہے خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا پیے میرا پہنے میرا جوانی میں نے دی اولاد میں نے دی تندرستی میں نے دی اور سجدہ غیر کو کرے خدا کو غصہ نہیں آتا کمر حصل کر کچھ اپنی عقل کا علاج کر خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا سنا کر کے بتلا رہے ہیں میرے یوسف گھبرانا یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہے نبوت کا بڑا حوصلہ ہے کہنے لگے یوسف جیل خانے میں سر سر کے مر جائے گا فرمانے لگے جا جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے آپ سے میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں میں قید منظور کرتا ہوں اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا اور سالما کم سے کم مقدمہ نہ چڑھایا ہوتا جج نہ بٹھایا ہوتا فیصلہ نہ کرایا ہوتا تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف آ رہی ہے اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب چھوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں وقال الآخر إني أراني أعمل فوق رأسي خبزا کو نک منه إنا نراك من المحسنين یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے تو بڑا و جمیل ہے کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا تیری تقریر اور پرہیزگاری کا ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کیا ہم نے خواب دیکھا ہے ہمارے خواب کی تعبیر کو بتا فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں اس کو پھانسی لگے گی اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوٹ کر پرندے لے جائیں گے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو من تعبیل خدا بند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا خدا کہتا میں نے دیا تھا یوسف علیہ السلام کئی اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے میں نے علم دیا تھا اب وہ دونوں وہاں سے نکلے ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتا تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا لوگوں مصیبت آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے جس میں مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے حوادثات کے سپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے جب مصیبت پہ مصیبت آ کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام السلام نے اتنا تھا اس کو کہہ ڈالا فرمایا اور جانے والے اس ربک پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا پہلے میری بات سنو پہلے میری بات سنو فرمائی اور میرے جیل ساتھی ہو اور میرے قید کے ساتھی ہو اور میری کوٹڑی کے ساتھی ہو اربا الواحد القہار اندازہ لگاؤ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام سلام تو سکھا رہے ہیں یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا پانی کا کترا نہیں حرکت کر سکتا جب سے کچھ مالی کے کائنات کا حکم نہ ہو جائے ربی کی اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا سالما بے گنا ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے جرم تیری بیوی کا قصور عورتوں کا جیل میں کاٹوں عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندڑاتی پھرتی ہے میں بے گنا میں بے قصور میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں اس قرنی ربی کی اور کبھی کس کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے نمائندہ ہے نا خدا کا فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا کنویں میں پھینک کے چلے گئے قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا عزیز مصر کی بیوی نے ڈال ڈالا ابرو لوٹنے کا جیل خانے میں ڈال رکھا ہے اور پھر عدالت بچھائی فیصلہ ہوا پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں جس نے جیل میں ڈالا اپنے آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا نبی کی خدا بند کریم حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے اللہ میاں ناراض ہو گیا اور میرے یوسف تم جیل میں ہو میں آرس پہ ہوں میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی جاؤ آپ برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا نہیں پھیلائی عشرت اتنی سی بات کہی ہے اس ذرا ذکر تو کرنا کبھی شراب پلاتے پلوتے اس سے بیٹھتے بہت چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا آواز آئی ہو میرے میں ہر پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے نبی میرا ہو پیغمبر میرا ہو میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے اس ملازم کو اللہ میا کہ شیطان نے بلا دیا سات برس پھر ہو گئے دل میں پڑے پڑے عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ سات گائے پتلی دبلی لاگر بڑی کمزور ہے چل بھی نہیں سکتی اور سات گائے بڑی موٹی فردی سکڑی ہے اور وہ ان مری مریل گاؤں کو ان پتلی گائے جو ہے ان کو کھا رہی ہے عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا محمد بن سیرین رحیم اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا تو میں آ کے کہنے لگا اگر میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں اچھا بیٹھ جا اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ وہ بھائی آگ لگا پکڑ کے لے جاؤ اسے کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی آیا خواب پوچھنے تھا اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے پر میں خواب یوں ہی دیکھا کفن چراتا ہے مردوں کے کفن اتارتا ہے محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا سردی کا موسم تھا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے فرمایا کھود کے دے خزانہ ملے گا چنانچہ کے اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے تو محمد بن سیرین رحیم اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکالنے مکان گرنے والا ہے چنانچہ اس نے نکالا تو تنا اسے مکان گر گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک آدمی نے خواب دیکھا نوز باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نوز باللہ پیشاب کرتا ہوں بڑا رویا الہی میں ایسا شکیل القلب بنوں گا ایسا دل بنوں گا اتنا کمینہ بن جاؤں گا میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا یہ میں نے کیا دیکھا ہے روئے بیچارہ روئے بیچارہ امام ابو محبوفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رہی محلہ اور زبان سے کہہ نہ سکے روتے روتے اس کا کم نکلا جائے بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا رو نہ تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں، پروردگار عالم آپ کے نسخے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا تو جو پریشان بادشاہ بیٹھا تھا وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں بہت مسترب اور سرگردہ ہوں بڑا پریشان ہوں میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں لگا او ہو لو جی مدت گزر گئی ہائے ہائے ہائے ہائے میں جیل میں تھا نا جی میری کوٹری میں قیدی تھا تھا ہم نے خواب دیکھا اس نے تعبیر بتائی رب جلال کی قسم لفظ ب لفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے کا حافظ بنے گا اور جو پریشان بادشاہ بیٹھا تھا وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں بہت مسترب اور سرگردہ ہوں بڑا پریشان ہوں میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں کہنے لگا او ہو لو جی مدت گزر گئی ہائے ہائے ہائے ہائے میں جیل میں تھا تھا نا جی میری میں قیدی ہم نے خواب دیکھا تھا اس نے تعبیر بتائی رب جلال کی قسم لفظ ب لفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے بہت سا سچ بتایا کہنے لگا اس کا نام کیا ہے انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا بہت خوبصورت آدمی ہے جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لگا نام تو لے کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے تو سیلے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے ہم نے تو اپنی آبرو پہ آپ پھیرا تھا ہم نے تو اس کی عزت پہ تھا ہم نے تو بے گنا ثابت کر کے جیل میں ڈالنا ہوا ہے یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے میں دیکھ لو جی ہم نے پتا بتا دیا آپ کو تعبیر آپ تعبیر بتائے گا آپ کو ہم نے علیہ کس السلام کے پاس اطلاع بھیجی چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے اللہ اللہ میرے تیرے جیسا ہوں گا نا کپڑے بھی نہ چکدا اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بادشاہ نے بلایا بلے بلے بلے بھاگ پڑتے نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے فرمایا کیوں بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی چودہ سال گزر گئے بے گنا ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی اطلاع دیوی جو گیا تھا نا بلانے کی اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے فرمایا ہاں وقت آ گیا فرمایا جاؤ جاؤ ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں ہم نہیں بتاتے جاؤ یہاں سے اور بادشاہ کو کہوں میں نہیں آتا اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ تو بڑا ہو رہا سو اس نے کہا کیوں کہ وہ کہتا جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی مطلب جو پڑ گیا پر میں باہر آ جا مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں اور میں ایک ہی صورت ہے ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا جنہوں نے ہیلا کیا تھا جنہوں نے نبوت کی پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا گنا ہمارا جرم ہمارا یوسف علیہ السلام کے گناہ ہے تب میں باہر نکلوں گا گیا کہنے لگی چلی جا تو ایک ذرا سے دیر کے لیے چلی تو جاؤں لگا میں نہیں جاتی نہ میری سہن چاہیے تو نہیں رہ تک باہر میں جائے تیری سہن چاہیے میں بدنام ہونے کیوں جاؤں تو سارا ہے میں نہیں جاتی ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں آپ کا جو سادے سے آدمی ہے نا دس قسم کے ذرا سی بات تو مار رکھ کے تھپڑ گری سیدھیوں میں بڑے بڑے لوگ ذرا ترنا کیا کرتے ہیں کہ دیکھو نا مر رہا ہوں میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں بڑی مشکل سے منایا کہنے لگے سر جاؤں گے تو صحیح تو ہوں گی کچھ نہیں ان لگا اور وہاں جائے گی لڈو کھانے پھر چلوانا ہی تو ہے آیا ہوا ہے تو اور جب خدا کہلوانے پہ آئے تو وہ رکنے والے کون اور وہ روکنے والا کون تھا خدا کی سارا اکٹھا ہے وزیر کھڑے ہیں گورنر کھڑے ہیں سفیر کھڑے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں اپنے ہیں پرائے ہیں آپ کے سامنے آئی اور آپ کی کرے لگی کور تم دل آپ قالت امرأة العزيز الآن الحق أنا راودته لال کی وم لو تھی اور مثر مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام سے تمام سنو قصور میرا گرو میرا خطا میری میں دیوانی ہو گئی میں فریفتا ہو گئی میں مر مٹی قصور سارا میرا اور میں لال کرتی ہوں یوسف جیسا پاک کا من زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ دلیل کرو بے عزتی کرو کچھ بھی ہو اور لبو کو صفائی دینے کے لیے چل کر آئی یوسف علیہ نے فرمایا میں لو فرمایا میں کھڑے ہیں فرمایا اب میرے کچھ اور شرائط ہے ان شاء اللہ آئندہ کو ذکر کریں گے دنیا میں بھی میں پڑے ہوئے بھی عزیز مصر کے مکان میں بھی جیل کی کوٹڑی میں بھی اس وقت تخت سین شاہی پہ ہوتے ہوئے بھی انت بلی کی پھر دنیا اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا کار آج کوئی نہیں ربا قد کنیر من ملکی ول من ملتا بھی اللہ میاں نے ملک عطا کیا سلطنت آتا کی حکومت آتا کی سب سے شہنشاہی بخشا لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو آگ جی کرتے ہوئے دیکھو نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو اور میری پروردگار دار پاپی زمین تیری آسمان تیرا نظام تیرا میں بھی تیرا یہ سارا جہان تیرا انت جی دنیا ول اللہ اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالن ہے کوئی نہیں تو تو آج اگر چار پیسے مل جائے خدا کو تسلیم نہیں کرتا نبی کی نبوت کو نہیں مانتا اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا یوسف علیہ الصلاۃ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی یہ سب کچھ تیرا ہے پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا ہے میرے لیے خزانہ کافی نہیں میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا سر پہ تاج تم سہن شہنشاہی ہو ملک کا حکم رہے ہو ملک کے اندر بادشاہ کر رہے ہو ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی یہ دنیا فانی یہ میری سہن فانی یہ میری بادشاہ فانی کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے خدا جانے یہ دنیا جلوگا یہ ناچ ہے کسی اٹھ گئے لیکن وہی رو تھا مجلس کی دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیری تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں تو مسلم ہے حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا میرا خاتمہ اچھا ہوگا میرا خاتمہ صحیح ہوگا میرا دادا نبی میرا باپ نبی میرا پردادا نبی میں نبی ارے نبیوں کو آخر فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت شام میں بھی ہو فلاں ملک میں بھی ہو اجاز میں بھی ہو ہندوستان میں بھی ہو فلاں میری حکومت ہو فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی پر میں فانی تم مسلمہ مسلم او میرے پروردگار موت فرما بردار والی عطا فرما کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت کیا مانگا ہے الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما اپنے بندوں والی موت عطا فرما نیکوں والی موت عطا فرما مسلم الحکمی میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر میرا حسر میرا قیامت میں اٹھنا میرا پلس راج پہ سے گزرنا نظام کے وقت تمام وقت میں میرا حسر انبیاء کے ساتھ کر صلحاء کے ساتھ کر اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی کے قربان ہوئے ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر میرا حسر کر ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے یا اللہ بنگلہ دے دے یا اللہ کوٹھی دے دے یا اللہ سونی کی دے عطا فرما دے اور کی مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے اولاد مانگے گا بڑی سے بڑی مانگے گا میں اب چھوٹا آفیسر ہوں مجھے بڑا آفیسر بنا دے یہ میرے بڑے افسر کو ایزا ہو جائے یہ مر جائے اس کی جگہ مجھے عطا کر دے یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے کیوں موت پہ تیرا یقین نہیں خاتمے پہ تیرا یقین نہیں قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں تو قیامت کیوں مانگے ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے خود بھی نبی یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا کرے ہے کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے میری نجات یوں ہی ہو جائے گی مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا فلاں ولی پکڑ لے گا فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا یہاں پر تاج نبوت چکائے ہوئے ہیں تو فلی مسلم مسلم والنی انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر مجھے موت فرما برتاؤ والی موت عطا فرما قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجوڑا ہے تمہاری خیرت کو جھنجوڑا ہے تمہارے ایمان کو جھنجوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے اپا مانگتے ہیں قبروں سے یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا لو علیہ السلام نے کس سے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا ذکریہ یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا وہ سارے نبی غلط رہے ایک تو صحیح آگے گئی تھے تو ایک کو ثابت کر کے دکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ میں سے مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے نگاہ نبوت نے دل کو رنگا ہے سے لے کر بلال تک اگلا سے لے کر آلہ سے تک اور تمام صحابہ صحاب میں سے تو ثابت کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے دھونی پھیلائی ہے نبیوں کے نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا سیدنا حسین سیدنا حسن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ تم کرو خدا کی قسم کاری امیر کی گردن اتار دینا ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان جدا ہوا سامنے پڑا تھا اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا جب مجبوری پڑتی ہے یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا اور جلی نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا جیل میں خدا کو پکارا اور میں نے پچھلے دنوں کو بتایا تھا کہ ندی سے تھوڑا سا سیو ہوا سیو کیا آخر انسان تھے کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا میرا ذکر تو کریو قرآن کریم میں ہے اللہ نے کہا میرا یہ ندی میرا اور فریاد غیروں سے سال اور نہ پڑا ایک لفظ کی وجہ سے میرے یوسف تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی تخت شہنشاہی کی بیٹھ ڈانٹ کر کے بھی میری حضور میں سی کی ہے انتظاری کی ہے میری خدائی کو مانا میری بینیاسی کو مانا میری کبریائی کو مانا اے یوسف آ پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا تیرا دل دھو دوں تو جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت میں اسی طریقے سے صحت پڑا کنان میں دانا نہیں ملتا بھوکے مرنے لگے مصر میں انتظام تھا گلے کا یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا ابا جی کو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں بڑا سخی ہے بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا کمالا تد من باب واحد متفرقا اور میرے بیٹے جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا سارے کے سارے تمہیں نظریں بدلا لگ جائے گئے یوسف علیہ السلاط اسلام سے ملنے کے لیے تمنا کی حالات بتائے دربانوں سے ملے کے لیے ہم کنان سے آئے ہیں بھوکے لوگ ہیں بادشاہ سے ملنا ہے کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو تیلی پیسہ پانچ پیسہ ملے گا بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں اربوں ملتے ہیں تو کرے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے ہم بہت امیر ملک والے یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا میرے یوسف جنہوں نے تجھے مارا تھا جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بولی آزی کیسی تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا دانے منگواؤں گا بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگے خاندان اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو بھائیوں کے ساتھ دگا نہ کرو فریب نہ کرو عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنا سارے کے سارے کھڑے ہو کے ہونے لگے کالو یا ایو اللہ جی مسنا وأهلنا الرود وجئنا ببغاة مجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أم مصر کے بادشاہ اور مصر کے حکمراں مسئر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے بچے بھوکے مر گئے عورتیں بھوکی مر گئی ہم بڑے بھوکے ہیں بڑے پریشان ہیں وطن سب کا لینا سب کا لینے آئے ہیں خیرات مانگنے آئے ہیں تیرے دروازے سے بھیک مانگنے آئے ہیں یو ظلم تجھے فروٹ عالم صدقے کا بدلا کا فرمائے گا ہمارا باپ نبی ہے ہمارا باپ پیغمبر ہے ہم بڑے نیک لوگ ہیں بھوکے ہیں بڑی پریشان ہے ہماری جھولیاں بھر گئے تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں وقت سب سب لینا مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور میرے محبوب تو کتنا بڑا پروردگار ہے سمجھ گئے کارات ٹھہرو ٹھہر گئے کھانا کھلایا دسترخان جو کے سامنے بچھا کونے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف یوسف یوسف ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں یہ نام کس کا ہے یہ نام کس کا ہے یہ لگا ایک ہمارا ہی بھائی یوسف تھا دنیا میں اور کوئی نہیں خدا جانے کون ہوگا دستر خان کے رات کو کھانا کھایا صبح کو پھر ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام نے ساری رات سجدوں میں گزاری اور میرے پرور کی تیری بیلی آزموں کا کیا کہنا تو تو بہت بڑا فرماتے ہیں علیہ صلاح بھی ہر سے بڑا حکمراں ہر سے بڑا بادشاہ اور غالب میں ہوں اور کوئی صبح ہوئی ناشتے پہ بلا لیا سارے بھائیوں کو فرمانے لگے لالم تم ماں پال تم کنان کے مہمانوں اور مسکینوں کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا زمین نکل گئی پیر کے نیچے یہاں یوسف کا کیسے ذکر تمہارا کوئی تھا تمہارا بھائی یوسف اوپر نیچے جھانک کر بچپن تھا اب جوانی ہے اب کافی عمر بیت چکی ہے بے بیچارے لگے بھی آپ خود یوسف علیہ السلام نہیں ہیں آپ ہی نہیں ہیں یوسف سما کالا یوسف ہاں ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے تھے قرآن فکر نہیں کرتا وہ پیغمبر تیرا حوصلہ ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا تم نے میرا کرتا اتارا مجھے ننگا کیا کنویں میں دھکا دیا تم نے یوں کیا بس اتنا فرمایا کالا میں یوسف آنسو آسو پڑے آگے کچھ نہیں فرمایا ہاں، میں یوسف ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اب خیر نہیں ہم نے بڑی شادی کی ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا چھوٹے بھائی کو تنگ کیا کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے بھائی کے ساتھ فی رحمی کرنی چاہیے تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے وہ روتا رہا تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے تمہیں پتا نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے آج یہ بات چاہے تم فکیر بنے بیٹھے ہو پسینے آ گئے آ گئے آج کیا بنے گی آج ہماری جان نکالی جائے گی آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا آج یہ بادشاہ ہے ہم فقیر ہیں ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ والا بیٹھا ہے ہم میں سے کوئی ہوتا نوز باللہ تو ہم کیسے دیکھو میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں قدم اللہ نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا جیل میں مجھے چودہ سال تک رکھوا یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اب دیکھنا کیا بنتی ہے پیغمبر نے دیر نہیں لگائی اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے بڑا حوصلے والا ہوتا ہے فرمایا تسریب علیکم اليوم جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں یا میں نے تم سے معصوم کو معاف کر دیا جتنی تم نے زیادتی کی تھی جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا جاتی کا بدلا ان کو چکھنا پڑے گا جاتی کا بدلا ان کو چکھنا پڑے گا انہوں نے ظلم کیا اس گنا کی سزا بھگتنی پڑے گی یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے گھبراؤ نا میں بھی جولی پھیلاتا ہوں تم بھی پرورتگار کی حضور میں جولی پھیلا لو تم بھی دامن پھیلاؤ میں بھی دامن پھیلاتا ہوں اور میں دعا کروں گا تم آمین کہو فرمائی کم بہو ار یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا میرے بھائی جہنم میں گئے اگر میرا بھائی دو میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں فقیر ہیں ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی چالیس برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے چالیس برس گزر گئے گیارہ میل سے کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا نبی کی ڈور نبی کی باغ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو ہزار میل کی خبر دے دے وہ چاہے تو آگ کی خبریں دے دے اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا انہوں نے کہا چالیس برس گزر گئے ابا جان ابھی زندہ ہے روتے ہیں تیرے لیے آنکھیں ضائع ہو گئے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام پتہ نہیں ضرور پتا تھی ایوے روندے سی اچھا نبی بھی ڈرامے کھیل دے ہوں نبی ہو کر ڈرامہ تھا تین سو میل کا فاصلہ ہے یعقوب علیہ السلام صبح اٹھے کبھی فرماتے ہو فلانے ادھر اس کو بلایا ادھر اس کو بلایا اپنے پاس جمع کر لیا بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا فرمانے لگا لوگا تم مجھے کہو گے تو دیوانہ تم کہو گے تو مجھے پروانا لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں لاجی توری آئیو سو تمہیں کیا بتاؤں آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تین سو میل ہے کرتا کی شہر سے نکلا ہی ہے وہاں سے کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ولما فصل العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون تم کہو گے تو دیوانہ تم کہو گے تو صحیح کہ تیرے دماغ میں بسا ہوا ہے یوسف اس لیے مگر عجیب بات تمہیں آج بتاتا ہوں انی لی ہے یوسف آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سب کہنے لگے کالو یہ تو بات ابدا جی آپ روزانہ ہی کہا کرتے ہیں روز یاد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو آج کوئی انوکھی بات ہو رہی ہے قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تو کسی پہ ظلم نہ کیا کرو آج تو طاقتور ہے کل کو تو کمزور بن سکتا ہے آج تو بادشاہ ہے کل کو فقیر بن سکتا ہے آج حکمراں ہے بہت ممکن ہے کہ کل تجھے بھیک کے ٹکڑے مانگنے پڑے آج تو سرمایہ دار ہے آج کو ٹھیک مالک ہے بہت ممکن ہے کہ کل تجھے دو گز قبر کی زمین بھی نہ ملے کسے علم ہے ہم نے دیکھا کروڑوں کمائے لاکھوں کمائے ساری عمر چلی گئی کما کما کے آخری سلوک آخری حصہ گھر کی کمائی میں سے دو گز کفن کا ٹکڑا تھا کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا تو انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کے واقعات قرآن مجید سنا سنا کر کے یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حکمران وہ ہے مالک و مختار وہ ہے غیب کا علم جاننے والا وہ ہے اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی مشکل کشا نہ کوئی پالنے والا نہ کوئی بندگی کے لائق نہ کوئی عبادت کے لائق نہ کوئی صدمے کا مستحق نہ کوئی رکو کا مستحق نہ کوئی نظر نیاز کا مستحق تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم ہے کئی لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں یہی ایک بنیادی جھگڑا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا کوئی نہیں تیرے حال سے خبردار کوئی نہیں تجھے سونی سونی اولاد دینے والا کوئی نہیں پھر تجھے اولاد دے کر اس کو نیک بنانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں اور تجھے اولاد دے کر تیری نسل کو بڑھانے والا اس کے سوا کوئی نہیں تیرے کاروبار کو چمکانے والا اس کو بڑھانے والا ارے تیرے باپ کی ایک دکان تھی تیری دس دکان ہے خدا کی قسم یہ نو دکان نے تیرا کمال نہیں یہ خدا کی عطا ہے تیرے باپ دادا مزدوری کرتے تھے تو کوٹھی میں بنگلے میں بیٹھا ہے یہ ان کا کمال نہیں یہ تیرے پروردگار کا کمال ہے ہر وقت شکریہ ادا کیا کر ان افسروں سے کہتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے آکر نہ کرو خدا کا شکر ادا کرو خدا کے حکموں کو بجا لاؤ اللہ سے ڈرو اللہ کے خوف کو دل میں بتاؤ تاکہ تم یہاں بیٹھے رہو ورنہ مجھے معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اٹھا کر پھینکتا ہوں نا آئے آئے آئے تو ریزا ریزا ہو جاتا ہے پھر ہی نہیں آتی حضرات صحابہ اکرام رسوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہی تعلیمات پہ عمل کر کے پوری دنیا میں دین پھیلایا اسلام کے وہ ڈنڈے گاڑے لوگوں سے نہیں اکھڑے تھے بھوکے رہ کر تھاکا مست رہ کر پریشانی جھیل کر اور جب کوئی صحابہ کرام کو دکھ آتا پریشانی آتی تو ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ رنگ لائے کی ہماری فاقہ مستی ایک دن رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن اور مٹ جائے گی دل تم کر تیری ہستی ایک دن ظلم زیادتی نہ کر کسی کا حق نہ کھا ملاوٹ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر کسی کی بہو بیٹی کو تار کر اس کی آبرو برباد نہ کر تم تو قوم کے تم تو دنیا کے رہنما تھے تم تو دنیا میں قیادت کرنے آئے تھے اور آج تم کبھی روس کی طرف کبھی امریکہ کی طرف کبھی چین کی طرف بھوکے کتے کی طرح ہم مسلمان دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف شرم آنی چاہیے ارے مسلمان تو قائد تھا خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ چیز لے کر کے گئے تھے کہ اگر تو قرآن کو پکڑ کے رکھتا ساری دنیا میں آج حکومت تیری ہوتی تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے تم نے نماز سے بغاوت کی ہے تم نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی ہے آج تم اصلے میں محتاج ہو آج پیسوں میں محتاج ہو آج غلے میں محتاج ہو آج مشینری میں محتاج ہو آج انجینئروں کے محتاج ہو ارے ایک کا محتاج بن سارا جہان تیرا محتاج بنے گا تو ایک کا محتاج بن حدیث ساتھ میں آتا ہے فرمایا جب میرا بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے میرا نام لیتا ہے فرمایا تمام دن شرارتوں سے پلاؤں سے شریر چیزوں سے حادثوں سے فتنوں سے پھر میں خود کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہوں حدیث کے الفاظ ہے حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جب بندہ شام کو نماز ہوتا ہے سارے حادثوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا آج ہم ننگے کیوں ہو گئے ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے چوکی داروں کا سہارا لے لیا ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی میرا کتا بڑا پکڑا ہے جی تو چور کو چھوڑے گا ہی نہیں فلا کو یوں کرے گا ہی نہیں اور اور دیکھو تو جھاڑو پھیری ملتی ہے اس لیے خدا کا بل یہ جان تیری اسی کی ہے یہ مال تیرا اسی کا ہے یہ اولاد تیری اسی کی ہے یہ حکومت تیری نہیں خدا کی حکومت ہے یہ ملک تیرا نہیں خدا کا ملک ہے یہ پانی تیرا نہیں خدا کا پانی ہے یہ روزی تیری نہیں خدا کی روزی ہے یہ ہوا تیری نہیں تیرے باپ کی جاگیر نہیں یہ ہوا خدا کی قسم یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا وہ مجھ پہ بیٹھ کر شریف اتنی محبت سے پڑھتا تھا وہ کہاں چلا گیا تو ایسی زندگی بناؤ گھر والے نہ روئے محلہ روئے زمین روئے فرشتے روئے جب ایسی زندگی بنے گی انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کرو میں کسی کو تانے میڑے نہیں دیتا نہ مجھے کسی سے حسد ہے نہ مجھے کسی سے عداوت ہے نہ دشمنی ہے کوشش یہ ہے کہ تو میرا بھائی ہے جہنم سے بچ جائے یہ ہے میری تمنا اور یہ ہے میری آرزو مولانا رحیم بخش برہوم راجپوت برادری کے آدمی تھے ہمارے رشتے داروں میں سے تھے بابل پور کے وزیر اعظم تھے مول عالم تھے بڑے نیک تھے ان کا ایک سگا بھائی تھا جج عالم علی خان بالکل ڈیر یا کمسٹ خیال کا خدا کوئی نہیں مانتا تھا ہیڈ کوٹ پتلون سر پہ وہ گو اٹھانے والا ٹوکرا اکڑا ہوا رہتا مولانا رحیم بخش دیکھا ہم میں سے کون کرے گا صبح صبح جاتے اور جج صاحب کے پیر دباتے بھائی نماز پڑھ لے بھائی نماز پڑھ لے کہتا مولوی اسی وقت تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نیند آتی ہے اسی وقت تو آ کے مر جاتا ہے پتہ نہیں کہاں تو نہیں نیند کرنے دیتا آخر کار ایک دن کا لگا کہ دیکھ مولوی تو میرا بھائی ہے لڑائی ہو جائے گی جب مزے دار نیند آتی ہے تو آ کے پٹک جاتا ہے سے ایک دن پڑھوا لے مجھ سے جتنی بھی نمازیں پڑھوانی ہے جتنی مرضی آئے پڑھوا لے ایک دن پڑھوا مولانا فرمانے لگے اچھا بھائی ایک ہی دن پڑھ دے شاہ عبد الرحیم صاحب رے پوری اللہ زندہ تھے ضلع سہارنپور میں قصبہ ہے رے پور وہاں جا کے پڑھ یہ مولانا رحیم بس کے پیر تھے یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیروں کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں میں پیروں کو تو مانتا ہوں ٹھگوں کو نہیں مانتا ڈاک لٹیروں کو نہیں مانتا اب میرا پیر نہیں مولا خان محمد صاحب خان کا کاجیہ والے میرے و مرشد ہے تمہارا کیا خیال ہے میں بے پیرا پھرتا ہوں مولانا نے فرمایا جج کو کہ بھی وہاں جا کے پڑھ دے کل لگا پڑھوا لے چاہے لندن پر پڑھوا ایک دن یہ روز جو نیند خراب کرتا ہے یہ پجارے والی بات نہیں جج صاحب بہاول پور سے چلے اور سہارنپور پہنچے مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ نے ٹیلی گرام دیا کہ حضرت دیر نہ ہو نظر کرم فرماؤ اور میں تو میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی نظریں تقدیر بدل دیتی ہے میں اقبال کی بات کو مانتا ہوں کہ یہ تو وہ مقام ہے کہتا سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے سوال پنکھ مامن کبھی سری سے نہیں اور جہاں میں تیرا جوہر جو آج کال ہوا کلنگری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں جج صاحب کوٹ پہن کے آئے پتلون پہننی ہوئی سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئے سلام کلام ہوا مولانا نے فرمایا جل صاحب تکلیف رکھو بیٹھو بڑا دور کا سفر کیا آپ نے لگا اچھا حضرت ذرا اجازت دو مجھے فرما کہاں جاتے ہو حضرت یہی ہوں بازار گیا خدر خریدا اور درجیوں سے کہا پیسے مرضی آئے جتنے لے لو ابھی منٹوں میں سی کے دو کمیز اور سلوار ان سلوار سلوایا اور وہ سر پہ رکھی ہوئی تھی نا بڈی بڈی کیا کہتے ہو اس پہ اس طرح پڑا دیا جلد اور وہ دیکھو اس کو کہتے ہیں تو نہ پیر کو مانتا ہے نہ فقیر کو مانتا ہے نہ نبی کو مانتا نہ ولی کو مانتا نہ حسین کو مانتا نہ خدا کو مانتا ہے ماننا اس کا نام ہے سر پہ طرح پھرایا کپڑے کھدر کے سلوائے اور وہ کوس اور وہ پتلون اور وہ ٹوکرا اور وہ یہاں گلے میں سے پھانسی اتار کر وہ ساری کی ساری بازار میں رکھ کر ماٹی سے آگ لگا یوں مان چنگی پیری مرید دی نماز تو نہیں پڑھتا روزے تو نہیں رکھتا قرآن دے نیڑے تو نہیں جانا پس جاوے تو تو نہیں چڑھتا وہ مرید دا مرید سارے کپڑے اتار کر آگ لگا کے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو گئے جج صاحب شاہ صاحب ہنسنے لگے جج صاحب حالت ہی بدل آئے آپ رو اور عرض کرنے لگے جی ظاہر میں بدل آیا ہوں اندر کو آپ دھو ڈالے خدا کی قسم ایسا بدلا جاؤ قبر سے جا کے پوچھ لو یہ راس بھاگل پور کے پرانے لوگوں سے جا کے پوچھو دن میں ہائی کورٹ کا جج ہوتا تھا اور پچھلے پیر روئی میں بکریاں چراتا تھا اور ہر چائے دانی ساتھ رکھتا تھا جو راستے میں ملتا اسے کہتا اللہ میں خوب مزے جو کوئی شکے اللہ اللہ اللہ خدا عالم کا جس پہ کرم ہو جائے چار سے ایک مدرسے کے نام لگوا کے گئے خیر پٹمبا والی میں اب تک مدرسہ ہے اور یہ کوئی بہت پرانی باتیں بھی نہیں ہے ولی ہو کی دنیا سے رخصت ہوا آپ ہی تو زاہد بن کر تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لائیں کچھ ہم بھی بدلیں نہ جانے کئے دن کی زندگی ہے کچھ کما کے لے جا اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واقع دعوا الحمد اللہ رب العالم اللہ صلی وسلم وبارک علی سید مولانا محمد النبی امی الحاصل والا علی وصحاب برقی کرام یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما جسمانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما یا اللہ یہ تمام مرد عورت تیرے دروازے پہ سب فقیر جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما سچا مسلمان سب کا دیندار بنا اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما یا اللہ کافروں کو شکست فاش دے الہی پوری